حضرت شداد بن ہاتھ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کا متبع بن گیا پھر وہ کہنے لگا میں تو آپ کے ساتھ مہاجر بن کر رہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس کے قیام و تعام کا خیال رکھنے کو کہا پھر ایک جنگ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیبت میں قیدی ملے آپ نے انہیں تقسیم کیا تو اس عرابی کا حصہ بھی رکھا اور اس کے ساتھیوں کو دے دیا وہ ان کی سواری کے اونٹ چرایا کرتا تھا جب وہ چرا کر واپس آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اسے دیا اس نے کہا یہ کیا ہے ساتھیوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے غنیمت سے حصہ دیا ہے اس نے اپنا حصہ لیا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے تیرا حصہ دیا ہے وہ کہنے لگا میں اس کی خاطر تو آپ کو پیروکار نہیں بنا تھا میں تو آپ کا پیروکار اس لیے بنا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے اور اس نے اپنے حل کی طرف اشارہ کیا اور میں مر کر جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ بات سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری خواہش پوری فرمائے گا تھوڑے عرصے کے بعد وہ صحابہ پھر دشمن سے لڑائی کے لیے گئے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں اٹھا کر لایا گیا کہ اسے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی آرابی ہے لوگوں نے نے نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سچے دل سے سے تعالیٰ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قمیص میں کفن دیا پھر اسے آگے رکھا اور اس پر نماز پڑھی آپ کی دعا کے یہ الفاظ ظاہر ہوئے اے اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے تیرے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلا اور شہید ہو گیا میں ان باتوں کا اینی گواہ ہوں سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن